کعب بن اشرف کا قتل عہد رسالت کا ایک اور واقعہ جس پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ ہے کہ آن حضور نے اپنے ایک دشمن کعب بن اشرف کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ یہ وہی جاہلیت کا فتق تھا اور بزدلی کے علاوہ آداب جنگ کے بھی خلاف تھا لیکن اس واقعے کے بھی چند مخصوص اسباب تھے جن کو معترضین نے نظر انداز کر دیا ہے یہ شخص یہود بنی نظر میں سے تھا اور اپنی قوم کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھا جو ہجرت کے بعد رسول اللہ کے اور ان کے درمیان ہوا تھا مگر اسے اسلام اور خاص کر دائی اسلام سے سخت عداوت تھی آپ کی شان میں حجویہ اشعار کہتا مسلمان عورتوں کے متعلق نہایت گندے عشقیہ قصیدے کہتا اور کفار قریش کو آ حضور کے خلاف اشتعال دلاتا تھا جب جنگ بدر میں آ حضور کو فتح ہوئی تو اس کو سخت رنج ہوا اور شدت غضب میں پکار اٹھا کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو واقعی شکست دے دی ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے زیادہ بہتر ہے پھر وہ مدینہ سے مکہ پہنچا اور وہاں نہایت درد انگیز طریقے سے قریش کے مقتولوں کے مرثیے کہہ کہہ کر ان کے عوام اور سرداروں کو انتقام کا جوش دلانے لگا اس کی یہ سب حرکات اس معاہدے کے خلاف تھیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اور جس میں وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ شریک تھا تاہم انہیں کسی نہ کسی طرح معاف کیا جا سکتا تھا لیکن ان سب سے گزر کر وہ اپنے جذبہ دشمنی میں یہاں تک پہنچا کہ حضور کی جان تک لینے کا تہیا کر لیا اس نے ایک سازش کی تیاری کی جس کا مقصد آپ کو دھوکے سے قتل کرنا تھا علامہ ابن کثیر نے ابو مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہ انتظام کیا تھا کہ آن حضور کو اپنے گھر بلائے اور چپکے سے قتل کرا دے چنانچہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ ترجمہ جبکہ ایک جماعت نے تم پر دست درازی کا قصد کیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر بڑھنے سے روک دیے ابن حجر بھی اس روایت کو فتح الباری میں لائے ہیں مگر جس طریقے سے انہوں نے اسے لیا ہے وہ ضعیف ہے تاہم یعقوبی نے جو ایک بڑا معرخ ہے بنو نذیر کا حال بیان کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا ان تمام بیانات سے اس واقعے کی صداقت مسلم ہو جاتی ہے کہ اس کے جرائم کی فہرست کو اس سازش قتل نے مکمل کر دیا اور اس کے بعد اس کے کشتنی ہونے میں کوئی کثر باقی نہ رہی ایک شخص اپنے قومی معاہدے کو توڑتا ہے مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتا ہے اور مسلمانوں کے امام کو قتل کرنے کی خفیہ سازشیں کرتا ہے ایسے شخص کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے تنہا اس کے فعل کی بنا پر اس کی قوم کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کھلے میدان میں اس سے مقابلہ ہوتا اور اسے قتل کیا جاتا خود اس کی قوم سے بھی یہ امید کرنی فضول تھی کہ وہ اس کو ان حرکات سے روکے گی کیونکہ ساری قوم کا رویہ اسی کی طرح عداوت اور دشمنی سے بخص سے بھرا ہوا تھا پھر وہ دوسرے آدائے اسلام کے ساتھ بھی مل کر کبھی کھلے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیشہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہی سازشیں کرتا رہا اس لیے اس کے شر کے خاتمے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ پردے کے پیچھے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا چنانچہ آن حضور نے مجبوراً اسی آخری تدبیر کو اختیار کیا اور محمد بن مسلمہ کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کے سرداروں کو قتل کرا دینا اسلام کے قانون جنگ کی کوئی مستقل دفعہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آن حضور سب سے پہلے ابو جہل اور ابو سفیان جیسے دشمنوں کو قتل کراتے اور صحابہ میں ایسے فدائیوں کی کمی نہ تھی جو اس قسم کے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے قتل کر سکتے تھے لیکن عہد رسالت اور عہد صحابہ کی پوری تاریخ میں ہم کو کعب بن اشرف اور ابو رافع کے سوا کسی اور شخص کا نام نہیں ملتا جسے اس طرح خفیہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو حالانکہ آپ کے دشمن صرف یہی دو شخص نہ تھے بس یہ واقعہ خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کو قتل کرنا اسلام کی کوئی مستقل جنگی پالیسی نہیں ہے بلکہ ایسے مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے جبکہ دشمن خود سامنے نہ آتا ہو اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر خفیہ سازشیں کیا کرتا ہو